بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نور نور تھے تھے تھے بشر بشر نہیں کیا اور اس کے بارے میں خود احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور کا ٹکڑا تھے جو بشریت کے پردے میں زمین پر اترا حدائق حصہ اول صفحہ نمبر اسی اور وہی لکھتے ہیں شعر میں اٹھا پردہ دو چہرہ کی نوری باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ چہرہ سے کی نوری باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے مہر کہتے ہیں چاند کو کہ چاند کب سے نقاب میں ہے نیز ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے نور سے میں اور ساری مخلوق آپ کے نور سے ہے اس کا حوالہ ہے مواعظی نعیمی صفحہ نمبر چودہ کا ایک دوسری جگہ پر تحریر کرتے ہیں بے شک اللہ ذات کریم نے صورت محمدی کو اپنے نام پاک بدیع سے پیدا کیا و سماوت کی اور کروڑ ہے سال ذاتی کریم اسی صورت محمدی کو دیکھتا رہا اپنے اس میں مبارک منان اور قاہر سے پھر تجلی فرمائی اس پر اپنے اسم پاک الطیف غافر سے فتح و نعیمیہ صفحہ نمبر سینتیس ایک اور جگہ پر دیکھتے ہیں فرشتے آپ ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز میرے ہی نور سے پیدا فرمائی سولاد الصفا بندرجہ مجموعہ رسائل جگ نمبر ایک صفح سینتیس یہ ہیں دعاوی شریفہ کچھ سمجھ میں نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں کیا بشر نہیں ہے بلکہ کیا ہے نور ہیں تو یہ بات انہوں نے کہاں کہاں لکھی تو یہ حوالے تمہارے سامنے آ گئے کہ ان ان کتابوں میں ان ان عبارتوں کے ساتھ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے یہ ہے اس کا خلاصہ ان کے دلائل کیا ہیں وہ تو بعد میں ذکر کریں گے اب آگے جو کتاب والے اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ اس کے برخلاف قرآن احادیث اور اجماعی امت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں آیات قرآنی اس سلسلہ میں قرآن کریم قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں قل انما انما انا بشر واحد سورہ نمبر ایک سو دس یعنی اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں میری طرف وحی آتی ہے کہ ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے وما كان لبشر يكلمه الله وحيا من وراء حجاب يرسل رسولا فيوحي ما يشاء انه علي حكيم سورہ فیوحشر آیت نمبر اکاون کسی بشر کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ بات کرے مگر بذریعہ وحی کے یا پردہ کے یا رسول بھیجے پھر وہ وحی کرے اس کے حکم سے بے شک وہ بلند حکمت والا ہے قالت لهم بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده سور ابراہیم آیت نمبر گیارہ ان لوگوں سے ان کے پیغمبروں نے کہا کہ یقینا ہم تم جیسے بشر ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے قل سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ترانوے آپ کہہ دیں میرے رب کی ذات پاک ہے میں بھی تمہاری تمہارے جیسا ہی بشر رسول ہوں وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى سورة انعام آية نمبر اکیانوے ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی آپ فرما دیں کہ وہ کتاب جو موسا علیہ السلام لے کر آئے تھے کس نے اتاری یہ ہیں آیات حدیثیں کیا ہیں بشریت کی عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وعنہ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا إلى أن قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجبت وأنا تارك فيكم الثقلين أولها كتاب الله ينسح الهدى فاستمسكوا به فحظ على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله إلى آخره مشکات صفحہ نمبر پانچ سو ساٹھ بحوال صحیح مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد اے لوگوں میں بھی ایک بشر ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا فرشتہ موت کا پیغام دے کر میرے پاس آ جائے اور میں رب کا پیغام قبول کروں اور میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالی کی کتاب ہے اس میں ہدایت اور روشنی ہے بس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو پھر اللہ نے پھر آپ نے اللہ کی کتاب کے پکڑے رہنے کی خوب اور ترغیب دلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو ذکر فرمائی وہ یہ کہ میں اپنے اہل بیت کے حق میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کیا کہا انما انا بشر اسی طرح عن ام سلمت رضی اللہ اللہ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر و بشر وانکم تختصمون عزیہ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ إِذَا خِلِي فَمَنْ قَزَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مشکات صفحہ نمبر تین سو اٹھائیس اور حوالہ ہے صحیح بخاری کا حضرت سلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ایک بشر ہوں اور تم لوگ اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ زیادہ بسی اور ہوشیار ہوں وہ اپنے مدعا کو باطل پر ہوتے ہوئے اچھی طرح پیش کر دیں اور میں ان کے حق میں فیصلہ کروں اگر میں نے کبھی ایسے کیا اور میں نے اس کو اس کے بھائی کی چیز دے دی تو گویا میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا ہے اس کے لیے لینا پھر بھی جائز نہیں ہوگا تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ انما انا بشر انا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا فقیل له ازید فی صلاح فقال وما ذاک قال وصلیت خمسا فسجل سجدتین بعد ما سلم وفی روایہ قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى, أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني مشکات جن نمبر ایک صفحہ بہانوے اور حوالہ ہے متفق یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی فرض نماز کتنی پڑھائیں پانچ رکعتیں یعنی بھول کر پانچ پڑھا دی عرض کیا گیا کہ حضرت نماز میں کچھ زیادتی آئی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمبر پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد دو سجدے ادا کیے اور ایک روایت میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں میں بھی بھول سکتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو بس جب میں نماز میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اتخذت عندك عهدا لن تخذفني فإنما أنا بشر فأي, الم... فأي المؤمنين آزيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته فاجعل هذا صلاة وزكاة وقربة إذا آخري مشكات حضرت ابو ہریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں نے تجھ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہرگز تو میرے ساتھ خلاف ورزی نہیں کرے گا پس میں بشر ہوں جس مومن کو میں نے کوئی اذیت پہنچائی ہو یا سخت قدامی کی ہو یا میں نے اس کو لعن کیا ہو یا اس کو میں نے مارا ہو یا ان کے لیے تو یہ چیزیں ان کے لیے رحمت بنا دے اور پاکیزگی جس سے وہ قیامت کے دن تیرا قرب حاصل کرے عن جابر بن عبد الله الله رضي عنهما عبداللہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني أشترط على ربي أي عبد من المسلمين سببته أن يكون ذلك له زكاة وأجر مشكات بهوال سيد مسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا بے شک میں ایک بشر ہوں اس لیے میں نے اپنے آپ سے اپنے رب سے یہ بات شرط کی ہے کہ اگر میں مسلمانوں میں سے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کروں یعنی اس کو گادی وغیرہ دوں تو یہ اس کے لیے پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بنا دیں اسی طرح ایک روایت میں فقاد انما انا بشر امر تو کم بش امن امردین و ازا امر امرتكم بشيء من امن فانما انا بشر مشکار صفحہ 28 یہ وہ تعبیر نقد کا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر سے منع فرمایا تھا تعبیر کا مطلب کیا ہے کہ نر کھجور کے تنے کو چیر کر اس سے گودا لے جا کر مادہ کھجور کے تنے میں رکھ دینا تو اس سے وہ فصل زیادہ ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو ان کا کہ ہم یہ کرتے ہیں اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے منع فرمایا تو اس سال فصل کم آئی تو اس موقع پر پھر آپ کو جب بتلایا گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بس اس میں شک نہیں کہ میں بشر ہوں جب تم کو تمہارے دین کی بات کا حکم کروں تو اس کو تو محفوظ کر لیا کرو اور جب تم کو اپنی رائے سے حکم کروں تو بے شک میں بھی ایک بشر ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گئی حدیث ہے اب علماء عقائد کیا کہتے ہیں نور و بشر وغیرہ کے بارے میں علامہ کمال الدین ابن الحمام رحم اللہ فرماتے ہیں فن نبی على هذا انسان کتاب الشفا فی حقوق المصطفى جن نمبر ایک صفحہ ایک سو تیسر صفحه ایک سو ستانوے بس اس نبی ایک انسان ہے جس کی طرف وہی کی گئی اور قاضی آزاد رحم اللہ فرماتے ہیں لا خلاف انه اکرم البشر وسيد ولد ادم کتاب فی حقوق جن نمبر ایک صفحہ ایک سو تیس اس میں اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بشروں میں سے سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور وہ بنی آدم میں سے عید البشر ہیں شراقائد میں ہے وقر اللہ تعالی رسول من البشر عید مبشرین مبشری نظمان وط شراقائد صفحہ نمبر ایک سو پینسٹھ بے شک اللہ نے بشر کی طرف رسول بھیجے بشر ہی میں سے جو ایمانداروں اور فرمامرداروں کو خوشخبریاں دیتے ہیں قاضی آیاس رحم اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الانبیاء ابن البشر ارسلوا الى البشر کتاب الشفا جن نمبر ایک صفحہ چھیاسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کون ہیں بشر اور ان کو بشر ہی کی طرف یعنی انسانوں کی طرف بھیجا گیا فتح فتح القدیر القدیر شوکانی میں ہے یہ شوکانی کی فتح القدیر جو ہے تفسیر کا نام ہے یہ ہدایت کی شرح نہیں وفی اعلام من اللہ صبح اس میں اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ رسول جو ہیں انہی کی جن سے لائق ہیں جن کی طرف ان کو بھیجا گیا ہو تفسیر فتح القدیر قدیر صفحہ نمبر دو سو اکاون اور تفسیر مظہری میں ہے یعنی لا يرسل الى رسول اللہ جن سے جنسهم کے نام اجتماع بھی والتلقي وقت ہو یعنی اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے قوم کی طرف رسول بھیجے ہیں تو ان کی جن سے بھیجے ہیں تاکہ ان کے ساتھ جمع بھی ہونا ممکن ہو سکے اور ان سے فائدہ حاصل کرنا بھی ممکن ہو میں ارس اللہ رسول اللہ بلسان قومی تفسیر مظہری جن نمبر پانچ صفحہ ستانوے علامہ فخر الدین راضی رحم اللہ فرماتے ہیں تقریر و جواب ان ان يقال اما يكون مرادكم من هذا الاحتجاج انكم الايمان من عند نفسي لهذا الاشياء أو تلاتم من أن الكسب من الله تعالى المهاد معا على يدي تدل على كوني رسولا حقا من عند الله باطلا لأني بشر والبشر لا قدرة له على هذه على هذه الأشياء تفسير كبير هل كنت إذا بشر رسولا كتهت آگے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی مزید محدثین مفسرین اور فقہ نے اس مسئلے پر اتفاق کیا ہے توازت کے خوف سے صرف حوالے لکھے جا رہے ہیں ابن کبیر یہ تفسیر کبیر کا جو عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جواب کی تقریر یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ یاد تمہاری مراد اس طلب سے یہ ہے کہ تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ ان اشیاء کا مطالبہ تم میری زار سے کرتے ہو اور یا تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے طلب کروں کہ وہ معجزات میرے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں پہلی بات تو غلط ہے کیونکہ میں بشر ہوں اور بشر کو ان اشیاء پر قدرت نہیں اچھا دوسری تفسیریں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ بشر ہیں تو تفسیر ابن جریر تبری صفحہ نمبر تیرہ جد نمبر تیرہ صفحہ ایک سو چار اور تفسیر مناوی جن نمبر ایک صفحہ چار سو تیرہ ابن قیرہ جن نمبر تین صفحہ چونسٹھ پینسٹھ جلالین صفحہ نمبر دو سو ترپن تفسیر روح المعانی جن نمبر پندرہ صفحہ ایک سو ساٹھ اشفا جن نمبر دو صفحہ پچاس مکتوبات امامی ربانی صفحہ ایک سو چھیاسٹھ دفتر اول وغیرہ یہ ہو گیا ان کا عقیدہ نور و بشر